زبان جو ہمارے جسم میں بہت چھوٹا سا ٹکڑا ہے لیکن زبان سے نکلی ہوئی بات جو ہے اور زبان سے نکلی ہوئی بات کا جو زخم ہے وہ نہیں جھڑتا کہتے ہیں نا کہ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے لیکن زبان کا زخم نہیں جھڑتا ہے زبان ہماری کیا کیا بولتی ہے بہت سی اقسام ہے زبان جھوٹ بھی بولتی ہے نیبت بھی کرتی ہے چکنی بھی کرتی ہے بدسبانی بھی کرتی ہے گوئی بھی کرتی ہے بھی کرتی ہے مختصنیاں بھی کرتی ہے تان و تشنی بھی کرتی ہے اور غلط افواہیں بھی پھیلاتی ہے اور لوگوں کے ساتھ مذاق مذاقہ اڑانا خوش میں کرنا اطرامہ لانت بھیجنا مختلف چیزیں ہیں زبان ادا کرتی یہ سب گناہ ایسے ہیں جو زبان سے ہوتے ہیں اس کے علاوہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ جو اندر سے پیٹتے ہیں روحانی امراض ان کا بھی اظہار کرنے کے لیے زبان ہی چلتی ہے وہ پلتے اندر ہیں پھلتے پھولتے اندر ہیں لیکن پھر اظہار کے لیے زبان ہی استعمال ہوتی ہے اگر انسان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرے تو صرف زبان کو ہی اگر لگام دے لے تو بہت سے گناہوں سے بلکہ کہا گیا ہے ایک جگہ پہ کہ تمام گناہوں سے بچا جا سکتا ہے لہذا اس زبان کو بے لگام مت کیجیے ایک حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ ایک جگہ پہ حضرت سفیان بن عبداللہ صفی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجیے جسے میں مضبوطی سے پکڑ لوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہو کہ میرا پروردگار اللہ ہے پھر اس بات پر قائم ہو جاؤ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال میں کون سی چیز میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک کو پکڑا اور فرمایا کہ یہ یہ سب سے خطرناک چیز یہ ہے اسی طرح ایک اور حدیث میں بیان ہوا حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان ایک انسان ایک ایسا کلمہ کہتا ہے جس کے نقصان کو وہ نہیں سمجھتا اس نے کہہ دیا اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ میں نے کیا کہہ دیا لیکن اس کی بنا پر وہ دوزخ میں اتنی دور جا گرتا ہے اتنی دوری مشرق اور مغرب کے درمیان ہے یعنی ہمیں جو بولیں کہا جاتا ہے نا کہ جو بولو پہلے تو لو سوچ سمجھ کے بولو اپنی زبان کو اتنا مت بے لگام چھوڑو کہ سب بولتی جائے اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو انسان کی سب اعضا زبان کے آگے آجزی اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر کیونکہ ہم تیرے ہی ساتھ بنے ہوئے تو ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے اگر تو نے غلط روی اختیار کی تو ہم بھی غلط روی اختیار کر لیں گے اور پھر اس کا خمیازہ بھگتیں گے لہذا زبان کو قابو میں رکھ انسان جتنے بھی کام یا کلام کرتا ہے بظاہر اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں کچھ مفید کام ہے کہ جس میں دین اور دنیا کا ضرور کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے کچھ کام مصر ہے جس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ بلکہ نقصان ہی نقصان ہے تیسرے کام وہ ہیں کہ جہاں نہ مفید ہے نہ مضر ہے جس میں کوئی فائدہ نقصان ہے ہی نہیں لایا باتیں جس میں ٹائم ضائع ہوتا ہے کچھ ہاتھ نہیں آتا ہے بے لگام زبان کی مذرتوں کے بارے میں صرف صالحی نے بہت سے اقوال بیان کیے حضرت رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ مصیبت کی جڑ انسان کی گفتگو ہے اور ہمارے اخلاق ہماری زبان کے پیچھے ہوتے ہیں عزیز بہنوں اخلاق کو خوبصورت بنانا ہے تو زبان کو خوبصورتی عطا کیجیے حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں کہ مصیبت کی جڑ اور بنیاد انسان کی گفتگو ہے آپ کے بارے میں ایک روایت ہے کہ آپ اپنی زبان کو بار بار کرتے اور فرماتے اس نے بہت جگہ پھنسایا یعنی اپنی زبان کو بار بار کہتے کہ اس نے بہت جگہ پھنسایا اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زبان کی لرزش کبھیوں کی لفظ سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے اگر زبان بھی لگام ہو بدگوئی کرے چغلخوری کرے جھوٹ جوڑے کرے اس فرد کے قریب کون جاتا ہے اس فرد کی کیا تعریف ہوتی ہے نہیں بھائی یہ تو فلاں یہ تو فلاں یہ تو فلاں اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ زبان وہ درندہ ہے کہ چھوڑ دو تو کاٹ کھائے آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زبان کا حاوی ہونا نفس کی توہین ہے کہ نفس پر اگر زبان حاوی ہو نفس کی توہین ہے بہت سے الفاظ نعمتیں چھین لیتے ہیں یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ بہت سے الفاظ نعمتیں چھین لیتے ہیں یعنی ان نعمتوں کی ہم کیا کرتے ہیں وہ نعمتیں ہم سے چھوٹ جاتی ہیں جس شخص کی زبان اس پر حکمران ہو تو وہ اس کی ہلاکت کا سبب بنتی ہے اس کی موت کا سبب بنتی ہے حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کلمن کی زبان قلب کے پیچھے ہوتی ہے جب وہ کچھ کہنا چاہتا ہے تو پہلے قلب کی طرف رجوع کرتا ہے اگر وہ بات اس کے فائدے کی ہوتی ہے تو کہتا ہے ورنہ رک جاتا ہے اور جاہل کا قلب اس کی زبان کی نوک پر رہتا ہے وہ کل کی طرف رجوع ہی نہیں کرتا جو زبان پر آتا ہے کہتا جاتا ہے بکتا جاتا ہے بولتا جاتا ہے جس کو بد زبان کہا جاتا ہے جس سے سب دور رہنا پسند کرتے ہیں آپ تو عظیم اجتماعیت کے اندر ہیں کوشش کیجئے آپ کے گرد جھنگٹا ہو لوگ ہو آپ اسلام کی دعوت کا ذریعہ ہیں آپ لوگوں کے دریا میں نرمی پیدا کریں اپنی زبان کی شیرینی سے اپنی زبان کی نرمی سے اپنی زبان کی استقامت سے ان لوگوں کو اپنے قریب لائیے یہ اخلاق ایک ایسی چیز ہے کہ اگر حسن اخلاق انسان کے پاس ہے تو آخرت میں جب ترازو نسب ہوگا جب ہماری نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی اگر ہماری نیکیوں کے پلڑے میں حسن اخلاق جیسی چیز ڈل گئی تو بہت ساری ہو جائے گا تمام نیکیوں پر وہ غالب آ جائے گا اور ہماری نیکیوں کا پلڑا بھر جائے گا